السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب ولا ولا عدوان على الله وحده لا لا شريك العلمین محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى محمد وعلى اللہ ومن اهتدى و واستنى بسنته وصن يوم الدين وبا معذت بھائیو اور کان اسلام کا تذکرہ آپ کے سامنے چل رہا ہے اس سے پہلے ہماری گفتگو نماز تک پہنچی تھی کہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے آج ہم انشاءاللہ اسلام کا جو تیسرا رکن ہے زکوٰۃ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے زکوٰۃ بہت ہی اہم ترین عبادت ہے قرآن کریم اللہ رب العالمین نے اکثر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان کیا ہے واقعی مسلاط وعت الزکا ورک و مار راک کہ نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو اللہ بلا نے بیان کیا ہے اسے زکوٰۃ کو اخت الصلاح کہا جاتا ہے نماز کی بہن کیونکہ نماز کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا یہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے زکوٰۃ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بنی الاسلام خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے سب سے پہلے اس بات کے اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین زکوٰۃ دینا نمبر چار کیا ہے رمضان کے روزے رکھنا اور نمبر پانچ بیت اللہ کا حج کرنا جس کو اللہ مال سے نوازے استطاعت دے تو زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے ہمارے ہماربی نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یمن اور کہا کہ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو سب سے پہلے انہیں اس بات کی طرف بلانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں جب اس کا اقرار کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ رب العامی نے تم پر پانچ وقت کی نماز فرض کر دی ہے پانچ وقت کی نماز دن اور رات میں پھر جب وہ نماز پڑھنے لگیں تو انہیں بتانا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے مال میں زکوٰۃ فرض کیا ہے جو مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی اور زکوٰۃ لیتے وقت اچھے اچھے مال لینے سے بچنا یعنی کہ زکوٰۃ میں اچھے مال لے لو پورے کے پورے ہے کہ نہیں ہے یعنی سب لیا جائے گا اس کے اندر اچھے اور جو نیچے درجے کے جیسے مان لیجئے زکوٰۃ ہوتی ہے جانوروں کی یا زکوٰۃ ہوتی ہے غلے وغیرہ میں تو انسان زکوٰۃ میں سب سے بہترین چیز لے لے اچھے سے جانوروں کو لے لے جو خراب جانور ہیں یا تھوڑے کم درجے والے ہیں انسان کو چھوڑ دے تمہارے بھی اسے منع فرمایا اور کہا کہ مظلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ اللہ کے درمیان اور اس کی بدعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے اور زکوٰۃ کے اندر دو معنی پایا جاتا ہے ایک معنی ہے پاکیزگی کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے مال میں سے زکوٰۃ دیں گے تب آپ کا مال پاک ہوگا ورنہ مال حلال کا نہیں رہے گا حرام کا رہے گا مال پاک نہیں رہے گا اگر کسی آدمی کے پاس مال ہے اور نصاب کو پہنچ گیا ہے اور اس میں زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کا مال پاک نہیں ہے اس کا مال ناپاک ہے اس کا مال حرام ہے حرام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ڈکیتی کرو چوری کرو رشوت کھاؤ سود کھاؤ بیمانی کرو یہ بھی تو ہے حرام اور اسے کمائی حرام وہ مال حرام یہ بھی حرام ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے کمایا مال حلال طریقے سے لیکن نصاب کو پہنچ گیا لیکن آپ اس میں زکوٰۃ نہیں دے رہے آج ہمارے ملکوں میں بلکہ دنیا کے اندر بہت کم لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں بہت مال ہے ان کے پاس لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے کچھ لوگ تو ایسے ہی اندازے سے نکال دیتے ہیں اندازہ نہیں چلے گا پورا پائی کا پائی کا حساب کرنا پڑے گا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے یہ یہ معاف نہیں ہوگا یہ نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے حج کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے ٹھیک ہے لیکن زکوٰۃ یہ بندوں کا بھی حق ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ہے اگر کسی کمال نصاب کو پہنچ گیا زکوٰۃ نہیں دیتا ظالم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے گا بندے کا حق کھا رہا ہو اور بندوں کا حق معاف نہیں ہوتا ہے جب بندے معاف کرتے ہیں تب معاف ہوتا ہے ورنہ معاف نہیں ہوگا بندوں کا حق تو حقوق العباد کے اندر آتا ہے زکوٰۃ میرے بھائی زکوٰۃ کے لیے عقل مند ہونا شرط نہیں ہے اگر کوئی مجنون اور پاگل ہے اور اس کے پاس مال ہے اس کو بھی زکوٰۃ دینا ہے زکوٰۃ دینے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے کوئی بچہ ہے اس کے پاس مال ہے وراثت میں اس کو مال ملا اس کے والد کا انتقال ہو گیا اس کے والد کے پاس کمپنی تھی بچہ بھی ہے چار سال کا ہے دس سال کا ہے چھ سال کا ہے اس کو ہر سال زکات دینا ہے بچہ ہے تو نہیں کے لیے زکات نہیں دیکھا دینا ہے اس کو زکات نماز کے لیے کیا ہے بچہ ہے نماز فرض نہیں ہے پاگل ہے نماز نہیں فرض ہے مجنون کوئی ہے عقل نہیں ہے نماز نہیں فرض ہے لیکن زکوٰۃ فرض دینا پڑے گا اگرچہ پاگل ہے وہ اگرچہ مجنون ہے اس کا باپ بہت مالدار ہے مال وراثت میں بہت ملا اس کو لیکن وہ عقل مند نہیں ہے مجرون اور پاگل ہے زکوٰۃ دینی ہے اس کو کیونکہ بندوں کا حق اس میں اگر کوئی مر گیا زکوٰۃ نہیں دیا ہے پہلے زکوٰۃ نکالی جائے گی تب اس کا مال ورثہ میں تقسیم ہوگا جتنے سال کی نہیں دے گا سب نکالی جائے گی معمولی بات نہیں ہے زکوٰۃ میرے بھائیوں ہم سب نے بہت اسے معمولی سمجھ لیا ہے ہمارے انڈیا کے پاکستان کے بنگلہ دیش کے لوگوں نے یا اور ملک کے لوگوں نے اسے بہت معمولی سمجھ لیا ہے ہمارے ملکوں میں زکوٰۃ دینے کا کوئی نظام نہیں ہے مالدار لوگ ہیں خوب مال ہے نہیں زکوٰۃ دیتے ہیں رمضان کے مہینے بیچارے جائیں گے مولوی لوگ غریب لوگ تھوڑا سا پکڑا دیں گے کہیں گے ہم نے زکوٰۃ دے دیا حساب کر کے نکالنا ہے زکوٰۃ اور جو مستحقین ان تک پہنچانا تو جب تک زکوٰۃ نہیں نکالے جائے گی اس کا مال ورثہ میں تقسیم نہیں ہوگا پہلے زکوٰۃ نکالو کوئی مر گیا اس پر مال زکوٰۃ فرض تھی دو سال تین سال زکوٰۃ نہیں دیا اب اس کا مال اس کے بچوں میں نہیں تقسیم ہوگا ورثہ میں تقسیم نہیں ہوگا پہلے زکوٰۃ نکالو جتنی سال کی باقی ہے بچے گا تب ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا نہیں بچے گا نہیں تقسیم کیا جائے گا زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے میرے بھائیوں اللہ رب ارب نے قرآن کریم کو فرمایا کہ وہ لذیذ ولا الفیقی سبیلا فبشیر ہوں بے آزاد علیم جو سونا اور چاندی گن گن کر کے رکھتے ہیں نا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو دردناک عذاب کی دھمکی دے دیجئے کہ قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا اللہ کا بھی حق کھایا اس نے بندوں کا بھی حق کھایا اس نے اور ہمارے بھی قدیث ہے کوئی بھی شخص ہے جو صاحب نصاب ہے سونا چاندی اس کے پاس ہے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کے مال کی تختیاں بنائی جائیں گی آگ کی اور اس آگ میں اس کی پیٹھ کو اس کے پیٹ کو اس کی پشت کو ہاتھ پاؤں کو تمام چیزوں کو داغا جائے گا جب تک حساب نہیں ہو جائے گا تب تک اس کے اندر اس کو داغا جاتا رہے گا تو زکوٰۃ کا معاملہ بہت معاملہ بہت عجیب ہے میرے بھائیوں تو زکوٰۃ یہ انسان کے مال کو پاک کرتا ہے بتایا رہتا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر دو معنی ہے ایک پاکیزگی کے معنی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے اگر زکوٰۃ نہیں دے گا تو انسان کا مال پاک نہیں اگر حلال طریقے سے کمایا اس نے اور دوسرا معنی یہ کہ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے انسان کا زکوٰۃ مانے میں بڑھنا کا معنی بھی ہے کہ زکوٰۃ انسان دینے سے اس کے مال کو اللہ بڑھاتا ہے زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال ہمارا کم ہو جاتا نہیں ماں نقصت معلوم من صدقہ اللہ کے حدیث صدقہ اور خیرات کرنے سے زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا ہے مال بڑھتا ہے آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے نا غریب آپ کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ کے سر حدیث سے جب انسان سوتا ہے صبح ہوتی ہے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں اوپر سے ایک دائیں طرف بیٹھتا ہے اور ایک بائیں طرف بیٹھتا ہے دائیں طرف بیٹھنے والا کیا کہتا ہے اللہ معاتی منفقن منفکر خلفا اللہ تعالیٰ تو خرچ کرنے والے کو اور دے فرشتہ دعا کرتا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے غریبوں کا حق ادا کرتا ہے رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے یتیم و مسکینوں کا حق ادا کرتا ہے اللہ کی راہ میں دیتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو اور دے اور جو بائیں طرف بیٹھتا وہ کہتا ہے کہ اللہ مات ممسکن تلفا اللہ تعالیٰ تو پیسے کو گر گن کر رکھنے والے کے مال کو تلف کر دے برباد کر دے اس کے مال کو تو نہ دینے سے مال برباد ہوتا ہے دینے سے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے اللہ مال کو بڑھاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اگر کوئی کنواں ہے نا اگر کنویں سے پانی نہیں نکالیں گے کنواں خشک ہو جاتا ہے لیکن پانی نکالتے رہو گے کنویں کے اندر پانی آتا رہے گا نل ہے نل جانتے نل کی نہیں جانتے آپ لوگ نل ہوتا ہے نل اس کو چھوڑ دو نہ چلاؤ پانی مت نکالو نل سے تو کیا ہوتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے لیکن نکالتے رہیں گے پانی آتا رہے گا ماں ہے نا ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی نا اگر اپنے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دے اس کے پستان میں دودھ نہیں آئے گا لیکن جتنا پلائے گی اتنا اس کے پستان میں دودھ آئے گا تو دودھ پلانے سے دودھ کم نہیں ہوتا ہے دودھ پلانے سے دودھ اور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے مال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ایسی پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے جانور کو پالتا ہے قربانی کا جانور پالتے ہیں نا ہم لوگ بکری کا بچہ پالتے ہیں اونٹ کا بچہ پالتے ہیں چھوٹا سا رہتا ہے پالتے پالتے خوب بڑا ہو جاتا ہے تندرست ہو جاتا ہے ہے نا ایسے اللہ رب العالمین جو انسان اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے و خیرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے تو مال دینے سے خرچ نہیں ہوتا ہے یہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہزار ہے ہم نے دو سو دے دیا آٹھ سو بچا وہ دو سو آپ کے لیے آٹھ سو اور لے کر کے آئے گا اور اس کے ذریعے سے پیسہ بڑھے گا اللہ اسی آٹھ سو میں اتنا برکت دے دے گا کہ آپ کا زیادہ کام اسی کم کے اندر ہو جائے گا لیکن اگر آپ نہیں دکھا دیں گے تو اس کے اندر برکت نہیں لے جاتی مال کے اندر یہاں وہاں پیسہ خرچ ہوتا ہے کوئی بیمار ہے کوئی جھوٹے مقدمے پھنس گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا فلاں چیز آ گئی فلاں چیز آ گئی انسان کا مال ایسی تباہ ہو جاتا ہے لیکن جب انسان اس مال میں حق ادا کرتا ہے تو بچے بھی صحیح رہتے ہیں بچے بھی دین پر قائم رہتے ہیں آدمی کی بھی ہوتی ہے بیماریوں سے اور برے مقدمات سے اور جھوٹے کیسوں سے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے مال کی وفاط کرتا ہے اس کے مال کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے تو زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے مال کم نہیں ہوتا ہے تو دونوں مانا پایا جاتا ہے کے اندر کیا آپ مال میں زکوٰۃ دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو کیا کر دے گا بڑھائے گا اور آپ کا مال پاک ہوگا جب تک زکوٰۃ نہیں دیں گے نصاب کو پہنچ گیا مال پاک نہیں ہوتا ہے زکوٰۃ ہر بندے پر فرض نہیں ہے زکوٰۃ یا مالداروں پر فرض ہے اور اللہ نے اس لیے فرض کیا تاکہ دنیا کے اندر برابری رہے اگر سارے مسلمان دنیا کے زکوٰۃ پر عمل کر لیں اور ہر آدمی پابندی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ سچائی کے ساتھ جتنا اللہ نے اس کو مال دیا ہے اتنے مال میں سے وہ زکوٰۃ نکال دے مسلمانوں میں کوئی فقیر محتاج باقی نہیں رہے گا لیکن مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اس لیے فقر و فاقہ ہے مسلمانوں کے اندر اگر وہ صحیح طریقے سے نکال دے سچائی کے ساتھ کہ اللہ نے کس کو کتنا مال دیا ہے آپ کے پاس کتنا مال ہے آپ مجھے نہیں معلوم میرے پاس کتنا مال ہے آپ کو نہیں معلوم اللہ کو معلوم ہے صرف لوگوں کو نہیں معلوم انسان اپنے پراپرٹی کو چھپاتا سب کو نہیں بتاتا ہے ہے کہ نہیں ہے سعودی عرب کے اندر رہتا ہے ماں باپ کو نہیں بتاتا بھائی کو نہیں بتاتا کسی اور کو نہیں بتاتا پراپرٹی خرید لیتا ہے اللہ کو تو معلوم ہے نا ہاں اللہ کو معلوم ہے بینک میں کتنا بیلنس ہے اللہ کو معلوم دوسروں کو نہیں بتاتے ہم چھپا کر کے بہت سارے لوگ رکھتے ہیں نہیں بتاتے اللہ کو معلوم ہے اس انسان اگر ایمانداری اور سچائی کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس بات کا خوف رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا ایک کا حساب لے گا اگر انسان ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ سب لوگ دے دیں تو مسلمان معاشرے میں کوئی فقیر اور کوئی محتاج باقی نہیں رہے گا اسپتال ہوں گے مدرسے ہوں گے اور اس طریقے سے تعلیم گاہیں ہوں گی بہت ساری چیزیں ہوں گی لیکن مسلمان سچائی کے ساتھ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اکثر مسلمانوں کا حال ہی ہے بہت کم ایسے ہیں جو سچائی کے ساتھ زکوٰۃ ادا دینے والوں میں سے ہوں تو میرے بھائی زکوٰۃ بہت اہم ترین عبادت اللہ ربغلامی نے ہر بندے پر زکوٰۃ نہیں فرض کیا جو مالدار ان پر زکوٰۃ فرض ہے جانوروں میں زکوٰۃ ہوتی ہے انسان جو زمین کے اندر پیداوار ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے انسان کے پاس سونا چاندی اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے انسان کے پاس کرنسی ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے سونے کا نصاب ہے پچاسی گرام ساڑھے سات تولا سونا جس کے پاس اتنا سونا ہو یا اس کے برابر پیسہ ہو کوئی بھی کرنسی ہو تو سال میں ایک مرتبہ انسان زکوٰۃ دیتا ہے ایک مرتبہ پچاسی گرام سونا ساڑھے سات تولا سونا بنتا ہے ایک تولا مان لیجئے پچاس ہزار کا ہے کتنے کا ہو گیا ساڑھے سات تولا ہاں؟ نہیں ساڑھے سات تولا نا پانچ ستے پینتیس چار لاکھ ہو جائے گا ہاں سات تولے کا ساڑھے تین لاکھ ہو گیا اور آدھے تولے کا ہاں پچیس ہزار ہوگا یعنی یہ پونے چار پونے تین لاکھ پچہتر ہزار روپیہ ہوگا تین لاکھ پچہتر ہزار یہ کم زیادہ ہو سکتا ہے ایک میں حساب ایسی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر ساٹھ ہزار ہو جائے گا تو اور بڑھ جائے گا ستر ہزار ہو جائے گا تو اور بڑھ جائے گا اب جس کے پاس پونے چار لاکھ روپیہ ہے ٹھیک ہے انڈین کرنسی اس پر زکات سال میں ایک مرتبہ دینا واجب اور ضروری ہے کتنا نکالے گا ڈھائی پرسینٹ ڈھائی پرسینٹ یعنی ہاں ڈھائی پرسینٹ ایک لاکھ میں ڈھائی ہزار روپیہ ایک لاکھ میں ڈھائی ہزار روپے نکالے گا ایک لاکھ پر زکوٰۃ نہیں ہے زکوٰۃ کتنے پر ہوگی پونے چار لاکھ اگر کسی کے پاس ہے یا مان لیجیے اس کے پاس دو لاکھ روپیہ ہے اور ڈھائی لاکھ کا اس کے پاس مان لیجئے یا تین لاکھ کا اس کے پاس زیور ہے سونا ہے اس کو ملا کر کے زکوٰۃ نکالے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اگر آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے چاندی کا جو نصاب ہے ساڑھے باپ تولا ہے چاندی کی قیمت کم ہے بھی اگر چاندی کا ہم نصاب مانیں تو اور کم میں زکوٰۃ ہو جاتی ہے ساڑھے باون تولا کی قیمت زیادہ زیادہ ایک لاکھ روپیہ ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے ہو سکتا اللہ کے رسول کے زمانے میں سونا چاندی برابر رہا ہو اللہ عالم یا ایسا وقت آئے کہ چاندی کی قیمت بڑھ جائے سونا کی قیمت کم ہو جائے تو سونا اور چاندی دو چیزیں ہیں تو ان دونوں کا الگ الگ نصاب ہے ساڑھے باون تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا اسی کے برابر پیسہ ہے اگر چاندی کے لحاظ سے انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اس میں زیادہ انسان کے لیے اجر ہے اس میں غریبوں اور فقیروں کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے کیونکہ ایک لاکھ ہی سے زکوٰۃ شروع ہو جائے گی لیکن اگر سونے کا حساب سے اگر کوئی زکوٰۃ دیتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ گار نہیں ہوگا کیونکہ دونوں نے صاف شریعت نے رکھا ہے ٹھیک ہے اور یہ شروع میں فرق پڑے گا بعد میں فرق نہیں پڑے گا ہے نا اگر کسی آدمی کے پاس دس لاکھ روپیہ ہے تو چاہے چاندی کے لحاظ سے نکالے چاہے سونے کے لحاظ سے نکالے برابر ہوگا نا ہاں برابر ہوگا ڈھائی پرسینٹ دینا اس کو ایک ہاں۔ لاکھ میں ڈھائی ہزار دو لاکھ میں کتنا ہو گیا پانچ چار لاکھ میں دس آٹھ لاکھ میں بیس ہے نا اور دو لاکھ میں کتنا ہوگا پانچ ہزار پچیس ہزار اس کو دینا پڑے گا دس لاکھ میں زیادہ ہے کہ کم ہے یہ بہت کم ہے ایک لاکھ میں ڈھائی ہزار روپیہ کا کوئی معنی نہیں ہے لیکن اتنا بھی ہم نہیں دے پاتے ہیں نہیں دے رہے لوگ اتنا بھی نہیں دے پاتے ایک لاکھ میں ڈھائی ہزار بھی اگر ایک لاکھ میں پانچ ہزار ہوتا تو کیا ہوتا دس ہزار ہوتا تو کیا ہوتا اتنا کم ہے اس کے باوجود بھی انسان زکات نہیں دیتا ہے اللہ رب العالمین دیکھیے کتنا زیادہ مہربان رحم دل ہے وہی ڈھائی پرسنٹ اگر دے دیا جائے تو سارے غریبوں اور مسکینوں کا حق ادا ہو جائے گا ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اللہ کے فضل سے لیکن مسلمان اسی کو نہیں دے پاتا ہے تو یہ سونے اور چاندی کا نصاب ہے سونے کا نصاب ہے ساڑھے سات تولہ پچاسی گرام سونا زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کو زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ گیا آپ جائیے مارکیٹ میں پوچھیے کہ بھائی سونے کا کتنا بھاؤ چل رہا ہے اس بھاؤ کو دیکھ لیجیے اس کے مطابق دیکھیے آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے آپ کے پاس کتنا کیش ہے کتنا آپ نے بینک میں رکھا ہوا ہے ان سب کا حساب کیجیے آپ اور اس کے مطابق انسان زکوٰۃ نکالتا ہے اگر آپ پر کسی کا قرضہ ہے تو آپ اس قرضے کو پرا مال میں شمار کیجیے وہ قرضہ کیونکہ آپ کو دینا ہے اس آدمی کو تو اس کو نکالنے کے بعد آپ پر زکوٰۃ ہوتی ہے نا جیسے مان لیجیے ہمارے پاس دس لاکھ روپیہ ہے لیکن ہمارے اوپر دو لاکھ قرضہ بھی ہے اب ہمیں دینا ہے ایک آدھ مہینے میں تو اس دو لاکھ کی زکوٰۃ ہم پہلے اس کو نکال دیں گے دو لاکھ روپیہ جس کو قرضہ دینا اس کو دے دیں گے اب کتنا بچے گا آٹھ لاکھ آٹھ لاکھ میں ہم کو زکات دینی پڑے گی ٹھیک ہے اگر ہمارا کسی کے پاس قرضہ ہے اور ملنے کی امید ہے کہ وہ قرضہ ہم کو دے گا ٹھیک ہے تو اس کو اپنا مال شمار کریں گے اور اس کو مال شمار کر کے ہم کیا کریں گے زکوٰۃ نکالیں گے مثال کے طور پر ہمارے پاس جیسے آٹھ لاکھ روپیہ ہے لیکن دو لاکھ میرا کسی پر قرض ہے اور وہ دینے کا وقت آ گیا ہے دینے والا ہے اور وہ آدمی کہہ رہا کہ وہ وقت ہوتی میں آپ کو دے دوں گا اور آدمی دینے کی پوزیشن میں ہے بھی تو ہمارے پاس آٹھ لاکھ اور ہم نے قرضہ دیا دو لاکھ کتنا ہو گیا دس لاکھ اب دس لاکھ کی ہم کو زکات دینی پڑے گی دس لاکھ کی زکات دینی پڑے گی ہم کو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے زکوٰۃ کن کو دینا آٹھ قسم کے لوگ ہیں اللہ نے سور توبہ کے اندر بیان کیا ہے ان صدقات اور الفقرا والمساکین صدقہ کن کے لیے زکوٰۃ فقیر اور مسکینوں کے لیے وہ علیہ اور جو زکوٰۃ کی وصولی کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے وصولی زکات وصولتے ہیں وہ قلوب ہوں اور جن کے دل جن کی دلجوئی مقصود ہو دلجوئی میں دو تین طرح کے لوگ ہیں ایک تو کوئی نیا نیا مسلمان ہوا ہے اس کو دے دیں گے ایک تو غیر مسلم ہے مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کو بھی دیا جائے گا ایک ایسا ہے کہ مسلمان نہیں غیر مسلم ہے لیکن بہت شریر ہے وہ مسلمانوں کو بہت ستاتا ہے اگر اسے کچھ پیسہ دے دیں گے تو مسلمانوں کو نہیں ستائے گا تو اس کو بھی دیا جائے گا ہاں نان مسلم ہے اس کے شر سے اس کی تکلیف سے بچانے کے لیے بول سے قلوب ہوں وہ فلغارمین الغارمین اور جو قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سے پھر رقاب رقاب کہتے ہیں غلاموں کو آزاد کرنے میں پہلے غلاموں کا دور تھا اب نہیں غلاموں کا دور تو غلام آزاد کرنے میں بھی زکوٰۃ کی رقم آج جیسے مان لیجیے کہ بہت سارے ملکوں میں ہمارے مسلمان بھائی جو ہے جیلوں کے اندر بند ہیں مظلوم ہیں ان پر جو ہے کوئی کیس نہیں ہے لیکن ان کو جو ہے ناجائز طور پر ان کو جیلوں بند کر دیا گیا ہے تو ان کو چھڑانے کے لیے پیسہ لگتا ہے نا وکیل کی فیس سے پولیس کو دیا جاتا ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں ان کو جو ہے جو مظلومانہ طور پر جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا کوئی انہوں نے غلطی نہیں کی ایسے ہی صرف اس وجہ سے کہ مسلمان ان کو ستایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کو چھڑانے میں بھی زکوٰۃ کی رقم استعمال کر سکتے ہیں وہ پھر رقاب الغارمین غارمین کہتے ہیں جو مقروض ہے جس پر قرض ہے ایک آدمی نے قرض کی لیا کس کے لیے اپنا گھر چلانے کے لیے مثال کے طور پر کھانے کے لیے اس کے پاس کھانا نہیں ہے یا اس کے پاس اور کوئی چیز ضرورت کی چیز کے لیے لیا زکوٰۃ یہ قرض لیا اب وہ بچا نہیں دے پا رہا ہے لوگوں کا قرضہ اس کے اوپر وہ بیمار ہو گیا تھا اس کو علاج کرانا ہے پچاس ہزار روپیہ چاہیے اس کو اس کے پاس نہیں ہے اس نے قرض لے کر کے علاج کرا لیا یا اس طریقے سے کھانے پینے کی چیز اس کے پاس نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس نے قرض لیا تو ایسے آدمی کو دیا جائے گا لیکن اگر کوئی قرض لیتا ہے حرام کام کے لیے حرام کام کے لیے قرض لیتا ہے تو اس کو زکوٰۃ میں سے نہیں دیا جائے گا یا قرض لیتا ہے لیکن کس لیے گاڑی خریدنے کے لیے لیتا ہے گاڑی خریدنا آپ کے لیے ضروری ہے نہیں ضروری ہے کھانا پینا ضروری تو جو چیزیں ضروری انسان کے لیے ان کے لیے قرض لیتا ہے اس میں دیا جائے گا ہر مقروض کو نہیں دیا جائے گا زکوٰۃ میں سے جس پر قرضہ ہے اس کو دے دیں گے زکوٰۃ آج بہت سارے لوگ بینکوں سے قرض لیتے ہیں انڈیا میں امبانی اڈانی دونوں مقروض ہیں بینکوں کے بینک کا قرضہ کیوں ان کے اوپر جی۔ تو ان کو دیں گے زکوٰۃ میں سے یہ بڑے بڑے مسلمان ہیں بینکوں سے قرض لیتے ہیں ہاں، کس لیے لیتے ہیں اپنا بزنس کے لیے لیتے ہیں اب کہ بھائی بینک کا ہمارے اوپر قرضہ ہے ہمیں زکوٰۃ میں سے دو نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے کن کو دیں گے جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ضروری کام کے لیے جو زکوٰۃ لیتا اس کو دیا جائے گا کھانے پینے کے لیے بیمار ہو گیا بچہ بیمار ہو گیا خود بیمار ہو گیا ڈلیوری کا مسئلہ ہے تو ایسے لوگوں کو جو ہے دیا جائے گا وہ فی سب اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کی راہ ہے اس راہ میں دیا جائے گا مدرسے ہیں ان کو دیا جائے گا اس طریقے سے دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور جو علم حاصل کرتے ہیں عالم بنتے ہیں اپنے آپ کو وقف کر دیا ٹھیک ہے علم حاصل کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی وفی صبی اللہ وبن صبیر اور آٹھواں مسافر کوئی مسافر ہے اور اس کا مال لٹ گیا چوری ہو گیا اس کا مال اب اس کو اپنے گاؤں جانا ہے اپنے شہر واپس جانا ہے اپنے ملک جانا ہے اب اس کے پاس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا تو آٹھ قسم کے لوگ ہیں جن کو انسان زکوٰۃ کی رقم دیتا ہے اگر آپ کے ہمارے رشتے دار ہیں اور وہ فقیر مسکین ہیں تو آپ ان کو اگر زکوٰۃ دیں گے آپ کو ڈبل اجر ملے گا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یا بہت سارے لوگوں کا جو زکوٰۃ دیتے اپنے اپنے بھائیوں کو یا اپنے ان لوگوں کو نہیں دیتے جو رشتے دار ہیں رشتے دار کو اگر دیں گے دو اجر ملے گا ایک زکوٰۃ دینے کا اور دوسرا رحمی کا کہ آپ نے رشتے دار کا خیال رکھا اور دور والوں کو دیں گے تو آپ کو ایک اجر ملے گا صرف زکوٰۃ کا ملے گا سلا رحمی کا اجر نہیں ملے گا ہمارا بھائی ہے ہم سے الگ رہتا ہے شادی ہو گئی آپ اس کو زکات دے سکتے آپ کی بہن ہے شادی شدہ ہے شادی شدہ ہے آپ کے ساتھ نہیں رہتی شادی کر دیا آپ نے لیکن فقیر اور مسکین ہے آپ اس کو زکات دے سکتے ہیں چچا آپ کی ہے آپ اس کو زکات دے سکتے وہ لوگ جن کا نفقہ آپ کے ذمے ہے خرچہ آپ ان کو زکات نہیں دیں گے مثال کے طور پر آپ کے ماں باپ ہیں ان کا خرچہ آپ کے ذمے ہے بیوی ہے بیوی خرچہ ہمارے ذمے ہے ہماری اولاد ہے ان کا خرچہ ہمارے ذمے ان کو چھوڑ کر کے باقی لوگوں کا جن کا خرچ ہمارے ذمے نہیں ہے کھانا پینا ان تمام لوگوں کو انسان زکا دے سکتا ہے بہن کی شادی ہو گئی اب میرے ذمے ہے ہاں؟ آپ کے ذمے نہیں شادی ہو گئی خلاص اب اس کے شوہر کے ذمے ہے لیکن شوہر فقیر بیچارہ نوکری نہیں ہے بہت کم تنخواہ نہیں ہو پاتا ہے آپ اس کو زکات دے سکتے ہیں آپ کا بھائی الگ رہتا ہے آپ کے ساتھ نہیں ہے الگ رہتا ہے شادی ہو گئی اس کی الگ الگ سب ہو گئے اب اس کے پاس بےچارے کے پاس نہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں کیونکہ بھائی پر بھائی کا خرچ نہیں ہے شادی ہو گئی اب اس کی ذمہ داری آ گئی ہے وہ کمائے اپنے بچوں کا خرچ لائے وہ لیکن بےچارہ فقیر مسکین آپ اس کو دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے بہن کو دے سکتے چچا کو دے سکتے ایسے سسرال والوں کو دے سکتے ٹھیک ہے ہم سسرال والوں کو زیادہ دیتے ہیں اپنے لوگوں کم دیتے ہیں تاکہ بیوی ہماری خوش رہے ہے نا بیوی خوش کرنے کے لیے سالی کو دیں گے سسر کو دیں گے اور کیا نام ہے ساس کو دیں گے اور سالی کو دیں گے ہے نا لیکن اپنے لوگوں کو اپنے بھائی بہن آئے نہیں بیوی ناراض ہو جائے گی نہیں دیتے ان کو ان سے زیادہ حق ہے بھائی بہن کا بھائی بہن تو پیدائش سے ہیں ساس سسر ابھی آئے ہیں پچیس سال کے بعد آئے ہیں پہلے تھے ساس سسر ہاں شادی کے بعد ساس سسر بہت کا رشتہ ہوتا ہے لیکن بھائی بہن کا رشتہ ہاں پیدائش ہی سے بھائی بہن کا رشتہ ہے اس لیے ان کا حق زیادہ ہے ان کا حق بعد میں آتا ہے ان کو بھی دیجیے ہمیں نہیں کہ اتنا دیجیے ان کو ان کو بھی دیجیے لیکن پہلے ان کو دیجیے ان کا حق زیادہ ہے ہاں اگر آپ آپ نے کی بیوی کماتی ہے تو آپ کی بیوی کے لیے ان کے گھر والے زیادہ اہم ہیں آپ کے گھر والے اہم نہیں ہیں بات سمجھ آ رہے نا بیوی کے پاس مال ہے اس کے پاس دولت ہے تو اس کی بھائی اس کی بہن ہے اس کا بھائی ہے اس کے ماں باپ وہ دے اپنے بھائی بہن کو نو پرابلم کوئی بسا نہیں اس کی اپنی دولت ہے اس کا اپنا مال ہے یا آپ نے اپنی بیوی کو خرچ کے لیے دیا وہ بیچاری جمع جمع کر کے رکھ رہی ہے اس کے پاس ہو گیا دس دو چار لاکھ روپیہ یا پچاس ہزار ایک لاکھ روپیہ جو بھی ہو گیا اب وہ اگر اپنے بھائی بہن کو دیتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کا اگر اپنا مال ہے کوئی مسئلہ نہیں جس کو چاہے دے دے لیکن آپ کے مال میں آپ کے بھائی بہن کا پہلے حق ہے اور آپ کے سالے اور کیا نام ہے سالی اور ساس سسر کا حق بھاگ میں ہے وہ رشتہ بعد میں آتا ہے جب بعد میں آیا تو ان کا حق بعد میں رہے گا پہلے ان کا حق ہے جن کا پہلے سے ہمارے اوپر حق ہے ٹھیک ہے تو رشتے داروں کو اگر ہم دیں گے تو دوہرا اجر ملتا ہے کون دوہرا اجر ایک زکوٰۃ کا اور ایک سلا رحمی کا اس کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے ہم میں سے اکثر لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں دور کے لوگوں کو دے دیتے ہیں اور اپنے لوگوں کے ہم نہیں دے پاتے حالانکہ ان کا حق زیادہ ہے اور بھائی کو لینا بھی چاہیے بہن کو لینے بھی لینا چاہیے اللہ نے اس کے لیے حلال قرار دے دیا کوئی مسئلہ نہیں جب اس کے لیے حلال ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں کوئی شرم کی بات نہیں بھائی کہ شرم کی بات ہے اس کے لیے کوئی شرم کی بات نہیں اللہ نے اس کے اعلان کر دیا ہے لے وہ تو بہرحال یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے اور اور بھی بہت سارے مسائل ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات انشاءاللہ کافی ہے اسی زکوٰۃ میں بھائی بہت اہم ہے جس کو اللہ مال دیا ہے وہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو بہت گنہگار ہوگا ظالم ہوگا اور اس طریقے سے یہ بندوق حق گویا کہ وہ کھا رہا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے دنیا کے اندر یا مشرق معاشرے کے اندر جو افراتفری ہے بے روزگاری ہے یا اس طریقے سے اونچ نیچ ہے یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں اگر زکوٰۃ انسان صحیح طریقے سے دے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی غریب لوگ دعا بھی کریں گے چوری بیمانی کم ہو جائے گی کیوں لوگ چوری کرتے ہیں نہیں ان کے پاس کھانے کا اس لیے چوری کرتے ہیں کہتی کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس کھانے پینے کے نہیں ہیں تو اگر یہ ساری چیزیں دی جائیں تو معاشرے کے اندر توازن رہے گا برابری رہے گی اور اس طریقے سے ایک دوسرے کا حق ادا ہوگا غریبوں کا حق ادا ہوگا وہ دعا کریں گے امیروں کے لیے دعا کریں گے ان کا خیال رکھیں گے تو اس طریقے سے معاشرہ اچھی طریقے سے پروان چڑھے گا اور معاشرے کے اندر بھلائی رہے گی اور معاشرہ تباہی سے بچے گا اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ البامین ہمیں اس اہم ترین رکن پر عمل کرنے کی توفیق توقی فرمائے عامر اللہ خیر و اللہ محمد علیہ وسلم